حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی یعنی ناک مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک کا بانسا بلند اور باریک تھا دیکھنے والے کو یوں لگتا گویا نور کا ممبا ہے اس پر ہر وقت نور کی ڈلکیں ذوفشا رہتی بظاہر تو ناک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس میں انسانی کا وہ آلہ ہے جس کو قدرت نے سانس لینے اور سونگنے کی حص اور قوت عطا کی ہے اس کا بنیادی کام پھیپھڑوں کو گرم مرتوب اور صاف ستھری ہوا فراہم کرنا ہے لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کے جلال و جمال کو اعجاز کشش عطا کرتی تھی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک بلند تھی اور اس پر نور جھلکتا رہتا تھا جو غور سے نہ دیکھتا وہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک ہی اس قدر بلند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک قدر باریک تھی